يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا رب احفظ لي احفظ لي احفظ لي یا رب احفظ پگو احفظ پاگو احفظ پاگو لی جب قلب کی رگ رگ سے پیغم نکلے گی سدائے خود بن جائے گا انکار بنائے اللہ یارو بھی ایک پھر اے گرو لیے اے لیے یا رب اغفر اغفر لی لی اغفر لی اس بات و نفی کے دیوانے موجود و عدم کے پروانے اس بات و نفی کے دیوانے موجود و عدم کے پروانے اسرار خودی میں گم ہو کر ہوتے گے فدائے اللہ یا رب ایگو پھر اگ پھر اے گو پھر یا رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی دل ساز محبت بن جائے دل شرح حقیقت بن جائے دل ساز محبت بن جائے دل شرح حقیقت بن جائے ہے شرط مگر پہلے دل میں کاش سمائے اللہ یا رب اغفر پھرو لیے ایک پھرو لیے ایک پھرو لیے یار بھی ایک پھرو لیے ایک لیے ایک لیے ملتا ہے مزا کیا باتوں میں اللہ ہر پچھلی راتوں میں ملتا ہے مزہ کیا باتوں میں اللہ ہر پچھلی راتوں میں آنکھوں کو جھکا کر سجدے میں جب دل کو جگائے اللہ یا بھی اغفر لی اغفر لی اغفر لی یا رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی جب عصمت عرفا ملتی ہے جب دولت ایمان ملتی ہے جب عصمت عرفا ملتی ہے جب دولت ایمان ملتی ہے پھر پاس نہیں کچھ رہتا ہے واللہ سوائے اللہ یا رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي آنکھوں میں بظاہر تاریخی منظر ہے مگر وہ نورانی آنکھوں میں بظاہر تاریخی منظر ہے مگر وہ نورانی اے کاش میرا دل بن جائے خود جل و نمائے اللہ یا رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی دنیا سے نرالی گئی منزل آسان تو ہے لیکن مشکل دنیا سے نرالی ہے آسان تو ہے لیکن مشکل جب رنگ ہستی مٹ جائے تب رنگ جمائے اللہ یا رب اغفر لئیے اغفر لئیے اغفر لئیے یا رب اغفر لئیے اغفر لئیے اغفر لئیے خود کملی والا آتا ہے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے خود کملی والا آتا ہے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے راتوں کو جہاں سے دل والی اٹھتی ہے سدائے اللہ یا ربی ایک پھر لیے اے گو پھر لیے ایگو لیے یا رب اغفر فیرونی اغفر ایک اغفر ہے سلطان دو عالم کا صدقہ کافی ہے شفیق اپنا توشا سلطان دو عالم کا صدقہ کافی گے شفیق اپنا توشا کیا خوف عوادس ہو دل میں جب کام بنائے اللہ یا رب اغفر لی اغفر لي اغفر لي یا رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی جب قلب کی رگ رگ سے پہ ہم نکلے گی صدائے اللہ اقرار یہ خود بن جائے گا انکار بنائے اللہ یا رب اغفر لی اغفر لی اغفر لی يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا ربي احفظ لي احفظ لي احفظ لي يا ربي احفظ لي احفظ لي احفظ لي يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي